بسم اللہ رحمن صحیح اگر شردا رحمت اللہ اس بار شبے کا جواب دے رہے تھے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ یہ جو کتاب لکھنے جا رہے ہیں اس کتاب کا آپ کا فائدہ کیا ہے کیونکہ اگر یہ اتنی عام درجے کی چیز تھی تو پچھلے زمانے میں بھی لوگوں نے اس پہ لکھا ہوتا تو شبد اللہ رحمت اللہ علیہ ان باتوں کا جواب دے رہے ہیں اور آخری بات تک ہم پہنچے تھے وہ یہ کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے سلو کی جو کتابیں تحریر فرمائی ہیں اس میں انہوں نے عبادات کے اثرات بیان کیے ہیں کہ کس عبادت سے کیا فائدہ پہنچتا ہے امام رحمت اللہ کا جہاں تک تعلق ہے انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی میں فلسفے کو پڑھا اور امام رحمت اللہ نے اتنا اتنا پڑھا پڑھا کہ ایک طرح سے امامت کے رتبے اور درجے تک پہنچ گئے اور پھر انہوں نے ان چیزوں کو اچھی طرح جانچا پڑھانا شروع کیا اور مدرسہ نظامیہ جو اس زمانے میں بغداد میں سب سے اونچا منصب تھا سمجھا جاتا تھا کہ جو شخص یہاں پر پڑھا سکتا ہے بہت طرح کا اہل آدمی ہے وہاں ان کی حکومت کی طرف سے تقرری ہوئی اور انہوں نے پڑھانا شروع کیا ہے اور ایسی لیں جیسے پاکستان میں بڑا کوئی اچھا ادارہ ہو تو دنیا میں اچھا ادارہ ہو دنیا کی بڑی یونیورسٹی ہو ہارورڈ یونیورسٹی سمجھ لیں تو آپ کسی آدمی کو لے لیں کہ تم اس یونیورسٹی میں پڑھاؤ آکسفورڈ میں پڑھاؤ تو لوگ کہیں گے کہ آپ کو اس کا کوئی تو مقام ہوگا سے اس یونیورسٹی کے لیے لیا ہے ایسے ہی امام الگانی رحمت اللہ کا کام بھی گئی تھا اور جو کچھ وہ کہتے تھے لوگ اسے توجہ اور غور سے سنتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کا سرمایہ ہوا اس کا حق ہے آپ کی ہے لیکن جو آدمی اپنے علم میں ماہر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس علم میں کمزوری کیا ہے اور یا پھر اگر علم میں کمزوری نہ ہو تو پھر اپنے میں کمزوری دیکھتا ہے کہ مجھ میں کیا کمزوری مثلاً ایک آدمی خدا کی ریاست عبادت ان چیزوں میں انہمام کے درجے میں پہنچ جاتا ہے منہمک ہو جاتا ہے تو آفت پہ پہنچ کے بھی اس آدمی کو اگر صحیح کا ہو تو یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ اللہ کی جو عبادت ہے یہ فضول چیز ہے یہ ذہن میں آتا ہے کہ محنت کی عبادت تسلیم سکاجرسی کرنی چاہیے تھی اور اللہ کی عبادت ایسی تسلیم سکاجرسی کرنی چاہیے تھی اس کے بعد یہ بھی علوم کا یہ حال ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں انسان پڑھتا جائے پڑھتا جائے تو اسے احساس آپس سے ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس علم میں یہ کمی ہے یہ کمی ہے یہ کمی ہے یہ چیز امام اور رحمت اللہ سے کھلی گئی تھی اور جو ان پر کھلی تو انہوں نے سب چیزوں کو حیدرآباد کہ کیا سب چیزوں کو انہوں نے ہٹا دیا اور وہ پھر اللہ کی گندگی تصور شور یہ تقوا ان چیزوں کی طرف آئے اور انہوں نے بیت المقدس کا رخ کیا اور وہ جس دمش کی جامع مسجد ہے اس میں چلے گئے اور انہوں نے اوپر اس کا جو مینالا تھا مینارے کے اوپر جاتے ہوئے بیٹھ گئے پربت اللہ کو یاد کرتے رہے میں جوہرتے تھے صبح سے بیٹھے بیٹھے اور پھر انہوں نے دس سال کا عرصہ وہاں گزارا پھر وہ بیت المقدس چلے گئے اور مقصد میں انہوں نے اعتراف کیا مسجد اکثر ہے المقدس بہت سے اللہ کے اچھے بندے یا چل کے لیے گئے ہیں وہ بھی گئے ہیں جن کا بداج نامہ تعلق نہیں تھا گرو نانک وہاں گئے تھے اور انہوں نے وہاں پر چلا کشی کی وہاں جاتے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آ کر ان کے لیے کوئی بہت بڑی چیز ہے انہیں ملے گی تو گرو نانک نے بھی بیت المقدس میں جا کر اپنی جگہ بنائی اسی طرح مسلمانوں میں بعض کے متاثرین میں دیکھیں تو فرید الدین مسعود شکر گنج رحمت اللہ علیہ یہ شہر اور ان کے نام سے ابھی بھی وہاں پر رابعہ فریدیہ موجود ہے فریدیہ کے نام سے جب تقسیم ہوئی تو ہندوستانی حکومت نے یہ کیا کہ وہاں پر جو وقت ہے حضرت الدین مسعود اللہ کا وہ چونکہ ہمارے باشندے تھے ہمارے ہندوستان کی پیداوار تھی ان کا ہمارا بنتا تھا تو ہم اس کو اپنی کسٹڈی میں لیں گے اور انڈیا گورنمنٹ اب بھی وہاں پیسے بھجواتی ہے اور ان کے پاس ہے تو ویسے مقدس میں الفرو نانک کیا اور فریض الدین مسعود رحمت اللہ کیا اور محمد علی رحمۃ اللہ کیا بڑے بڑے لوگ وہاں گئے تو پھر اس کے بعد وہ بن کے آئے ہیں تو انہوں نے کتابیں لکھنی شروع کی مطلب جو لکھی ہیں ان میں الدین ان کی بہت مشہور کتاب ہے پھر لکھی نیات یہ ان کو فارسی عربی سب چیزیں جانتے تھے انہوں نے ساری زبانوں میں کتابیں لکھی دونوں زبانوں میں اور اردو ترجمے ہو گئے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو کمی رہ گئی تھی کوئی یہ حدیث باقاعدہ انہوں نے نہیں پڑھی دور ہی ایسا تھا کہ وہ دور اس انتقا عالم تھی ہمت پہ اور اس کے ساتھ ساتھ منظر فلسفہ یہ عظیم والد تھے تو غزالی رحمۃ اللہ نے تین نے کا رجحان ہم کر دیا لیکن حدیث نہیں پڑھی تھی اس کمی کو انہوں نے محسوس کیا عمر کے آخری حصے میں اور پھر اپنے گھر پر رکھ کے استاد کو انہوں نے آخری میں بخاری شریف وغیرہ وغیرہ رہے شریف کی کتابیں پڑھی لیکن وہ کبھی پوری نہیں ہوئی کیونکہ جو لکھتے تھے اس میں انہوں نے بہت سی ایسی چیزوں کو حدیث دیا تھا حقیقت میں حدیث نہیں ہے اسی لیے ان کے بعد جو آئے ہیں انہیں اس کام کی نشاندہی کرنی پڑی ان نشاندہی کرنے والوں میں مرتن آپ کا بھی امت لائے ہیں انہوں نے سید عالم وغیرہ نے ایک بزرگ ہیں سرکوشی ان کے حالات میں لکھا تو یہ کہتے تھے کہ غزالی کی کتابیں جھوٹی احادیث سے بھری ہوئی لڑکی تھی پھر رحمت اللہ

ملا حدیث ہم نے اس حدیث کو نہیں دیکھا یہ کسی کتاب میں حدیث نہیں ملی اور جو روایت مشہور تھی امام ابازی رحمت اللہ کی لکھتی لیکن اس کے باوجود کہ حدیث میں ان کا کروایا اتنا بلند نہیں ہے ان کی کتابیں کمال کی ہیں آدمی اگر پڑھنا چاہے یا حکمت دین کے سمجھنا چاہے ان کی کتابوں کا یہ بہت بڑا حصہ ہے شہر رحمت اللہ سے فرماتے ہیں لیکن غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں جو عبادات کے اسرار و حکم بیان کی ہیں کہ کوئی عبادت کیوں کی جائے کسی عبادت کا کیا فائدہ ہے وہ بھی ایسے ہی ہے تو یہ کہنا کہ میں پہلے شروع کر رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے امام غزالی رحمت اللہ نے اس سے پہلے لکھا ہے اور میں اور اس سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ سے لفظ کو کہا ہو کہ اس طرح کا ہے

علتوں پر مبنی ہے وہ تحقیق ماں و و و حق اور جو اس ان کے کے کے ذہن میں تھا اشتہار اعتبار سے انہوں نے اسی مناسب علت دے بیان کی لا یتیم مستقل مساج اب اس کرنے میں صحیح بات کی تحقیق مساجر پر مستقل گفتگو کیے بغیر ممکن نہیں ہے عبادت شاہ صاحب اللہ کی بہت ہے اور خلاصہ اس کی بات یہ ہے کہ شرفت رحمت اللہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ایک فقیر ہے اس شریعت کا ایک حکم بیان کرتا ہے اور کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس میں کیا ہے دوسرا کہتا ہے یہ مراد نہیں تھی یہ مراد تھی تو اب وہ دونوں اس کی مراد کو سمجھ کے جو حکم لگائیں گے کیونکہ دونوں نے مراد اس سمجھی ہے اس کے حکم بھی مختلف آئے گا یہ کہو کہ اس میں میں کیا کیا مسئلہ مسئلہ ہے ہے اس دونوں جگہ پہ مسئلے جاتے آپ کتی بڑھے گی تو یہ کہنا پڑے گا کہ ایک چیز کا مسئلہ ہست کرنے میں اور دوسرا مسئلہ ہست کرنے میں احتیاطی طور پر ٹھیک نہیں تھا تو کہتے ہیں اس لیے جب میں کتاب کو لکھ رہا ہوں اور شریعت کے آواز کی مصلیحتیں بیان کر رہا ہوں تو یہ ضروری ہے کہ مصلحتیں بیان کی جائیں تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ اس فقیر نے اتحاد کر کے شریعت کا حکم بیان کیا ہے اس کے حکم میں اس اشتہار میں شریعت کی کون سی مسئلہ پیش نظر اس اس لیے پہ دو باتیں غور کر لینی چاہیے ایک بات تو یہ غور کرنے کے قابل ہے کہ شریعت میں مستقلی آلینا جو اشتہار کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اس میں اپنی طرف سے کام بڑھانی دینی چاہیے بڑا مجتہد جس چیز کو دیکھ کر اختیار کرتا ہے اس حد تک بندے کا دماغ پہنچ جائے اور وہاں تک پہنچ جائے کہ اس شخص کا دماغ وہاں تک روز کر رہا تھا کہاں سوچ رہا تھا یہ بڑی مشکل بات ہے کرنا شخص تو یہ مستحد کی علت کو نہیں جان کرتا تو اس سے جان چھڑانے کے لیے وہاں یہ لاپ چلا جاتا ہے کہ نرس بن جائے کتاب میں کیا ہے سنت میں کیا ہے تو اس لحاظ کے جو ہوئے ہیں غلط قرار ہے اور کتاب و سنت کے ظاہری انداز کا جاتا ہے کہ ظاہر نہیں کیا لہٰذا یہ غلط اور یہ وہ غلطی ہے جو ہمارے زمانے میں ان لوگوں سے ہو رہی ہے جو لوگ غیر مسلموں سے مناظرہ کرتے ہیں اور جو غیر مسلموں کو جواب دیتے ہیں یا غیر مسلم یہ کہتا ہے کہ آپ کی کتاب میں یہ ہے آپ کی دکان یہ لکھا ہے آپ کی شریعت یہ کہتی ہے تو بجائے کسی کو صحیح اتحاد کو سمجھتا اور کہتا ہے کہ مجھ سے یہ جو لکھتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے وہ کیا کرتا ہے اتحاد کا انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں کتاب سنت کے لیے نہیں ہے نا جب ایک شخص کرایہ لہٰذا اسے چھوڑ دوں نتیجہ یہ کہ وہ مناظرے کے علاوہ جب ٹکا بھی آتا ہے تو اسے ضرور ہو کر لگتی ہے پھر جبھی ایسا ہاتھ کا کام ہے رشتے کا کام ہے اس شخص کا کام نہیں ہے اگر یہ رسول اچھی طرح ختم کیا جائے تو پھر بہت سے لوگوں کو جو ناظرے کے میدان میں کرتے ہیں انہیں چھوٹا نہ لگے تو اس بات کو جانے کہ مجھتے ان کا دماغ کہاں پہنچتا ہے وہاں سے عام آدمی کا دماغ نہیں پہنچتا میرا دل پہنچے گا جس سے یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں اس کے اتحاد سے ہی انکار کر مطلب یہ پہلے بھی مثال کچھ مرتبہ کی ہے لیکن آسان ہے اس کے پھر اس کو دوہرا دیتے ہیں

یہ روش الفاظ کو الفاظ کو محفوظ رکھنا اصل میں یہ طریقہ تھا مقدسین کا کہ وہ یہ کہ لفظ محفوظ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ تھا کہ یہ لفظہ تھا ان کا کام اتنا تھا مقدسین کا یہ آگے فقیر اور مستقل کا کام تھا کہ وہ الفاظ سے ثابت کرنا کہ حکم کیا ہے مسئلہ کیا ہے اس سے نہ پتا کیا چل رہا ہے ہمارے زمانے میں یہ محدثین کا دکان تھا بالکل ٹھیک تھا الحمد للہ شکر اللہ ہو میں نے اپنا کام کیا اور ابھی سے ایک لفظ کو دیکھ گئے امام بخاری اللہ علیہ وسلم دیکھ ایک جگہ ملتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ ملتا ہے کہ یہ لفظ کہاں تھا کہ یہ لفظ تھا یہ لفظ تھا کہ یہ لفظ یہ بالکل ٹھیک ہے ان کا کام ہی نہیں تھا اب ان کے بعد جو آئے ہیں

نہیں علیہ زبان کو گاڑی تو حدیث کو نہیں مانتے یہ کہتا ہے حدیث کو مانتا ہوں میرے حیثیت کو نہیں بات بیان کر دی ان کے سامنے ہوئی تو واقعہ ہوا تاکہ رضی اللہ نے اپنے دماغ پھر کے مطابق کی بات کر دی حقیقت دے گی یہ ہے وہ چیز جہاں پہ پہنچ کے جتنے بھی لوگ جو عزیف کے ظاہری الفاظ پر بھر مٹتے ہیں وہ حدیثیوں کو خاص طور پہ تانا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث کے بل ہم کہتے ہیں کے قدر کا مسئلہ مطلب نہیں مسئلہ یہ ہے کہ اسے ثابت کیا ہے تو دیکھیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کر کے کھاؤ ٹھیک ہے نے اپنی اپنی جو لافی اس حدیث کو کہاں رکھا ہوا اب خود سوچیں تو انہوں نے اپنی عقل اہم شعور کے مطابق رحم اللہ کوئی اس کو لائے کھانے کی نہیں بتاؤ ٹھیک ہے ریم اللہ کھانے یہی انہوں نے یہ ہے ایک اپری اور کا دماغ ایک ایسے آدمی کا دماغ جو حدیث کو یا ان چیزوں کو پڑھتا ہے اور پھر اس سے وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اسی لیے لوگوں کو اعتراض سے زیادہ پیدا ہوتا ہے وہ اس بات کا پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث پہ عمل نہیں کرتے یہ قرآن پہ عمل نہیں کرتے قرآن کی یہ لگتا ہے حقیقی یہ لگتا ہے ارے قرآن حدیث سے جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظ کے مقبول کا نکلا اس کو اکیلے حدیث

تو ہر آدمی کو اتنا شیئر دینا چاہیے جس کا بند ہے جس سے زیادہ پارکنگ ہے دس گاڑیاں فری کرنے کی جگہ ہے دس آدمیوں کا پار مطلب ہے باقی کو بھی ایسے کرانا کریں کہ دو آدمیوں کی گاڑیاں نہ کھڑی ہو سکے اس لیے بھی اس پہ آدمی کر دیا ایک ایک بنتا تھا تو نہیں تو دیکھیں اور مطلب معاوضات کے بارے میں معاشرے کے باہر یہ حدیث کام لے گی اور مجھے وہاں کے حقوق کا جس طریقے حقوق میں سے اتنا ہی جتنا بارا گھر گھر میں میں انڈیا بہن کا ہی ہے یہ سو رہی ہے کہ ایک اچھا ہندا مرغی کا لے لیتا ہے بس چھوڑ ہے یہ موتیاں زیادہ رات دیتا ہے ساثر کا اچھا حصہ زیادہ رات ہے وہ اتنا ہی اتنا دے سکتا ہے اس کا بنتا ہے باقی ایک بات ہے شادی کی اور اب پہلے دس پندرہ بیس آخر کے کھانا کوئی ہم تو انہوں نے کے خلاف کیا کامن جاری سب کا مشکل کبھی بنتا تھا وہ کہا گیا کہ اس طرح کھانا گناہ اب وہ گنا ہاں، اور اس نے گناہ ہے اپنے گے گا جب جس سے نہیں سمجھتے اس اتحاد کا شکار کر دیتے ہیں اور یہ وہ زیادہ لوگوں نے جن سے احتجاج کرتے ہیں یہ بات ہے یہ بات ہے اسی بات ہے وہ بجائے اشتہار کی علت وجہ سمجھنے کے اشتہار سے انکار کر دیتے ہیں حالانکہ اگر کسی آدمی نے ارایا صحیح طرح کر لی ہو کتابوں میں ادایا ایسی کتاب ہے تاکہ صحیح طرح سے پڑھا ہوا ہو اس کا دماغ جانتا ہے کہ جس سے اس کی علت وجہ جاتے اس لیے کہا کہ ادا نکلانے کا ہر مطلب بھی ہے ایک مسئلہ ایک یہ چیز اور یہ بات مل جائے گی آپ کو ان لوگوں میں بہت مشہور ہیں ہندوستان کے ہیں وہ چینل کے ان کے پروگرام بھی آتے ہیں پاکستان کے ان سے آپ کا بڑی بڑی بات کر دیتے ہیں مجھے کے اشتہار تک تو نہیں پہنچ سکتے نا ان کا میرا مناظرہ انہوں نے لکھا سے پڑھی ہوئی ہو اور جب آپ اسکول پڑھے ہو تو دوسرے کو جواب دیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ شریعت میں نہیں ہے مطلب اس کی طرف کر دیتے ہیں مطلب تین طلاق کے تین ہونے میں حکمت کیا تھی انہوں نے اس کو نہیں پڑھا نتیجے ایک کہہ رہے ہیں تین طلاق کی ہوتی ہے تین طلاق کی نہیں ہوا کرتی بہت سے ایسے لگایا جانے جائیں گے کہ یہ ہوا کرتا ہے کہ وہاں کا جو اختلاف ہوتا ہے شاطر رحمت اللہ ہوتی ہے اس کی حکمت ہوتی ہے ہمیں اس حکمت کو دیکھنا ہے اور پھر اس حکمت کے مطابق حکیم جو بات کرنا ہے اس کے اشتہار تک پہنچنا ہے ایک چیز تو یہ ہے اور دوسری چیز یہ ہو جایا کرتی ہے کہ کبھی کبھی دوسرا آدمی جو ہوتا ہے وہ بجائے اس کے مناظرے میں کتاب و سنت کو چھوڑ کر کتنے ہی احکامات کو بھی سیکھے اور صرف کتاب و سنت تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے علم ہوتا ہے تھوڑا نتیجہ یہ کہ محسوس کر کبھی انکار کر دیتا ہے قرآن میں میں یہ یہ یہ نہیں نہیں نہیں آیا آیا حدیث یوں یوں اس اس طرح قلت علم انسان نے صحیح پڑا ہوا ہوتا تو جواب نہیں دے سکتا اس رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بہت سی جزیات ہیں جن میں اس اس کا اختلاف اختلاف ہوا ہوا ہے وجہ سے کہ کچھ سمجھا کچھ سمجھا تو اگر تم حکمتوں کو تم نہیں جانتے ہو نہیں سمجھتے ہو تو تمہیں اشتہاری نہیں آئے گا یا یہ سمجھ نہیں آئے گا تمہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم حکمتوں کو جان بھی نہیں سکو گے تو میں اتنی کتاب لکھ رہا ہوں کہ مستحد کا جو اشتہار ہے اس کی حکمت بھی سمجھی جائے شرطا رحمت اللہ ایک ہی مقابلات سے کی ہے

تو میں نے اس شخص کو دیکھا کہ ایسا اللہ کو بچانا تھا اس کی زندگی کو یہ حضرت سے نہیں جاری ہونی تھی وہ نہ آپ اور اس لوگ کنویں سے باہر نکلا تھا اور خرید کے اللہ کی نظر پڑ گئی انہوں نے آپ اللہ کو کیا کیا کہ اللہ نے اس اس پر جو سہمت میں بیٹھ جاتی ہے وہ تو مرتی نہیں اور اس کے پاس سے ایسے نظر گئی تو میں نے اس کی جاری نہیں کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کی تصویر فرمائی تاثیم کی بہت اچھا کیا تم نے اس نے ہر جاری نہیں کی کیونکہ وجہ جو حق کی تھی جو نظام وغیرہ جب وہی نہیں چاہیے تو اس کو کیسے لگ جائے یہ وہ چیز ہے کی اس طرح لیکن شروع کا یہ مطلب بھی نہیں ہے جو آج کل لوگ دیکھنے لگے ہیں کہ نماز کی اثر ضروری ہے انسان ایکسرسائز کر لیا ہے تو کہتے ہیں نماز پڑھنے کی تاریخ ہو جائے کیسے بھی میں حاصل ہو جائے گی روزے کی ہے کہ انسان اپنے جسم کا خیال رکھے کے صحت کا تو اگر کھانے کے وقت پہ زیادہ ہو جائے تو روزے کا مقصد حاصل ہو گیا اس طرح جسم رائے میں نہ چاہے لیکن یہ کہ صرف الفاظ پہ ہٹ جانا وہ ایک اور اشتہار ہے ان میں حاصل

اور ہر وہ چیز جو ہماری عقل کے خلاف ہے شریعت اگر اس کا حکم دیتی ہے ہم اپنی عقل کے ذریعے یا تو اس چیز کا کر دیں تو استعمال کریں اور یا کرتی کوئی تعمیر کریں کی کہ اگر جیسے قبر کے اذات یہ کہتے ہیں اللہ کو دل عقل کہتے ہیں کہ انسان کو احساس وہ بھی کہتے ہیں قبل کام ملتا بسن بھی قبل کیا کے اور اسی طرح یہ حساب کتاب یہ بھی یقین نہیں آتا سب کے اور اسی طرح تراق سے یقین نہیں آتا میزانی اور قیامت میں تراسو قائم ہوگا نہ ہم مل جانے کا اس طرح کے جتنے ہیں اور کے لوگ کے ساتھ خریدا تو یہ سب کہتے ہیں

جو ایک ہے آمان میں وہ تو کبھی بھی مسلمان سے نہیں تھے کرام کے نام کے دور سے لے کر اب تک آمان کی بلا مسلمان سے نہیں نکلی ہر زمانے اور اس کتنے کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اچھے سمجھنے والے الکمر مرضی اللہ تھے اس شخص کی سب خلاصت وہاں تک پہنچی جہاں کے پاس بھی سارے جہاں کے اللہ کے پاس ہوتی رحم اللہ سب سے پہلے کہتے اور اسی وجہ سے جب مسلمانوں نے بدا کیے اور یہ بیروش دکے پاس رقی اللہ وغیرہ ان علاقوں تک انہوں نے چین کو کھڑا کرنے کا منع کر دیا اسلام جو لکھا ہے اس نے عجیب بات لگائی انہوں نے کہا کتنے علاقے اس وقت پتہ ہو گئے ان میں پہلے اسلام کو چلنے دو پھر اس کے بعد نئی قوموں کو اسلام میں حاصل کر وجہ کیا ہے وجہ سمجھ اسلام سمجھتے تھے کہ جتنی نئی نئی قومیں آئیں گی اسلام میں یہ اپنی رسومات اسلام کے مطابق ڈانٹنے کی کوشش کریں گی اس کے نتیجے جگہ کا اسلام مختلف ہو جائے گا اس کی گراوٹ آپ دیکھیں نا جو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے انہوں نے ہندوؤں کے رسول لے کے اسلام کے ذمہ میں ڈالا مثلا ہندو جذبہ سب سے زیادتی کرتی انہیں درجے کے مقابلے میں اس کی چلیے تھی تو کرتے اب سوچتے رہے کہ رسنے کے مقابلے میں کیا ہے کہ تعلیم کا عدد ذہن میں آ گیا کہ تعلیم کا عدد مبارک ہے حضرت اللہ علیہ السلام کہتے اور تین راتیں ہیں پہلے تین دس دلانے پر حافظ کی ملاقات میں چالیس ہو گیا تو چالیس کا رد ہوا پھر عزیز سے بھی دیکھ رہے کہاں کہاں کیا نظر آیا ہے نگاہی چالیس ہے یہاں بھی چاہتا ہے جہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی تو دسویں کے مقابلے میں مسلمان نے چالیس کا رائے کر دیا کہ آپ وہ کچھ کرتے ہیں کچھ کر ایسے نہیں ہوتا تھا کہ جنازے کے پاس جاتے ہوئے لوگ ان کی آواز میں اللہ کو یاد کریں اللہ کو ذکر کریں یہ بھی ایسے ہیں ہندوستان بھی ہوا اس لیے کہ سکھ اور ہندو جب جنازہ اٹھاتے ہیں تو اس کے ساتھ بھجن پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا اتنا اللہ کا ذکر شروع کر دیں یہ چیز ہوگی یہ جو یہاں سکھی اربوں میں اربوں کے کوئی تو ہر جگہ سورت دنیا میں ہر جگہ گئی اسی لیے رسول اللہ نے اس پہ پابندی لگانی کہ جو پہلے ہیں نا مسلمان ہو رہے ان کا تو تم تین طرح چل جائے پھر اور کوئی قوم آئے گی تو مسلمان ہوگی یا ہم آگے کوئی طرف یاد کریں گے یہ ہے بلاس اسی طرح باقیہ مسلمانوں میں دے بلاس کبھی بھی نہیں ملی ایک جگہ مدت ہوئی سگری مزید ہوئی مسجد تھی سن رہے آواز دان پڑھ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے گیارہ کی مہارت کرتے ہیں حالانکہ گیارہ قرآن رات کو ثابت ہے یاتانے اچھا اور ایسا اچھا اور گیارہ کتابیں دیکھتے تھے تو دیکھو گیارہ کتابیں سنی آنا ہے اور اس کے لیے جی وہ لے کر کہتے تھے کہ آرام سنی تھی یہ بتاؤ اور بڑھیا کام کے مظاہرہ انہوں نے بیان کیے تو جب بالکل تین کے پہنچے اور لوگ ادارے بالکل اب پوری طرح سننے کے لیے تیار تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ نے آسان کیوں نہیں کیا اگر کیا وجہ تھی تو انہوں نے کہا میں نے تو ڈولا چل رہا تھا اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں لوگوں نے جو ہے سارے سارے سے نکال کے دے دیے انہوں نے کہا تو بات یہ ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان دے دے تو اللہ کو بات پر نہیں پڑ جاتی آسان واہ واہ ایسے نعرے دے ایسے نعرے تھے جیسے کا بڑا اتنی ہو گیا ماشاء اللہ یہ غلط طرح کہ عظیم صلی اللہ نے آسان کی نہیں دی تھی رضی اللہ کے میں آسانے نہیں ابھی مگر انہوں نے اتنا سے چڑھا کر پیش کیا کہ اگر آسان تو لگانک بیمار پڑنی پڑ جاتی معاذ اللہ یہ ساری چیزیں ہیں امت میں گئی ہیں اور یہ حضرت عیسیٰ نے اللہ ملا کی بدعات بدعات عملی اور ایک ہے عقیدے کی بدعت یہ جو عقیدے کی شکایت ہے نا شاہ رحمت اللہ اس سے رجوع کر رہے ہیں کہ عقیدے میں ایسی چیز پر شامل کر دینا جو عقیدے میں شامل نہیں تھی عقیدے میں ایسی چیزوں کا آنا جو عقیدے میں اسلام نہیں دی تھی اور یہ جہاز زیادہ کرنا ہے اس لیے اہل سنت جہاز لحاظ یہ ایسے ہیں کہ ہمارے علاقہ جتنے طبقے کی سنت میں سب نے عقیدے کی گراف مطلب اگر مسئلہ کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ وہ معاف کرتے مسئلہ مطلب اس طرح نہیں ہے کہ دونوں ہاتھ چھوڑ کے نماز کرتے ہیں مسئلہ مطلب اتنا بھی نہیں ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان رفایا رحم کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس ہوگی دونوں تجدیدوں کے درمیان رفایا رحم کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم رفایہ منصوب فرمایا دونوں سجدوں کے درمیان رفایہ رحم کیا کرتے ہیں نا ہمارے یہاں بھی آئے ہماری بھی آئی دعا اور جگہ بھی آ گئی آپ کوئی بھی نماز پڑھنا ہے تو شیعہ اللہ پڑھتے ہیں معلوم بھی پڑھتے ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں معاشرہ میں زیادہ سے زیادہ ریزر کہہ سکتے ہیں ہم کو زمین سے کہہ سکتے تو اختلاف کی بنا جو ہے نا وہ عقیدہ کہ ان کا جو عقیدہ ہے اس میں ایسی بدعات ہیں جو اہل سنت جماعت نہیں مانتے مطلب ان کی ماں کی عقیدے میں بات شامل ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جائے گا کوئی نہیں دیکھ سکتا ہم کہتے ہیں شریر کی نظر اور بعض صحافیوں سے گفت سے تعمیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر حدیث میں آیا آپ سواتر اور روایات میں کہ اللہ تعالیٰ کی زیادت قیامت بھی ہوگی اس لیے ان کے عقیدے کی فکر شامل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور صفات کا اہل سنت لگ کر مانا ضروری سمجھتے ہیں شیعہ ابن کلام کو پڑھیں ان کے ہاں تو ابن کلام سے اس کی زبان کی کیا بادشاہ ہے سیاست اور کسی زمانے میں تھا ہاں، اس کا کوئی بڑا آدمی کافی سکتا اشیا کو جن میں حالات میں سلسلے میں اور اپنے آپ کو توحید کہتے تھے تو توحید ان سب چیزوں میں وہ اور کمال اور اس کی سرائن ہاتھوں پا کری بات تو ہوتے ہیں یہ جوابات لکھتے ہوئے مگر قریب میں جو شیئر ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ تو حاقت ہے ان میں سے کوئی اب لوگ ایسے نہیں ہے جن میں کلام کو پڑھ سکتے ایسے زمانے نہیں ہے کہ جن میں تمام کو بولتے سے ان چیزوں کو سمجھ سکیں تو اب تو وہ مریض سے پڑھنے والے لوگ رہ گئے کہ ان کی پاس بہت پیارا ہو گیا ایسے تشریح سے اور کسی طرح موت ملا سے حاصل تھے اشریہ تھے کہ جتنے بھی اب جزرا اس کا نام بھی سننے میں فرقوں کا ملا تھا ان کے ساتھ اہل سنت کے اختلافات عقیدے کے اعتبار سے تھے آج آپ کی بات ہے اس کی بات ہے یا نہیں ہے ان کے پاس دلیل ہے یا نہیں اصل اختلاف عقیدے کا اور ایسے کے یہاں عقیدے میں بدار اور پھر ان بدار کو انہوں نے کوٹ کیا ان بدار کو انہوں نے اور انہوں نے علمی دلائل سے ثابت کرنا شروع کیا کہ ان میں محمد توسی نے جو کتاب لکھی تو محمد توسی نے امامت کے نظریے کو بہت فروغ دیا اور سرکار کی انہیں کتاب ایسے بھی تھے جن میں یہ ظلم کیا کہ نبوت اور حفاظت پر امامت کو رکھی امامت کو جب ترجیح دی نبوت سے تو ان کے لیے لازمی تھا کہ نبی کے بارے میں مانتے اور آپ بیان کرتے تو انہوں نے کہا کہ نبی حضور عزت صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اور امین ان کو خلاف یہاں کو مقام حاصل نہیں ہے امام کو حاصل اور پہلے تو تم نے پڑھا تھا کتابوں میں پھر میں نہیں تھا جس کتابیں بڑی تو انہوں نے بھی یہی انہوں نے کہا ہمارے آئینہ کو ہر ہفتے میں میرا آدمی ہو گیا کی اللہ کو زندگی میں ایک بات ہوئی اس طرح کی چیزیں نے کہا کہ اگر کا طرح یہ ہے تو یہ عقیدہ کو آپ کے بالکل تک پہنچا ہوا ہے کہ لوگ امامت کو اور حفاظت پر ترجیح دیتے ہو اب ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں امامت کیا چیز ہے نوبت کیا چیز ہے حفاظت کیا چیز ہے وہ بےچارہ ایسی کسی گاؤں میں پیدا ہوا ہے اور اس کے وہ پیٹنے لگا ہے اور الگ نکالتا ہے اور کیا نکالتا ہے اس سے پتہ ہی نہیں ہے کہ اختلاف کی بنا کیا ہے اس لیے چوکی نے کہا جب تک ہم آدمی کا سیٹا دوست ہم جن ملک کے اندر آپ نے ایسے کچھ لوگ آپ نے اس کی بنیاد کی یہ الگ بحث ہے کہ یہ صحیح ہے ہے غلط لیکن ان کی ڈیفار کی طرف سے یاد کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو نہیں کرا دیا تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہاں کی حد تک اس کا پہنچا ہوا ہے یا وہ کی حد تک پہنچا ہوا ہے یہ دیکھو شاخر شاید یہاں جہاں جو کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ بھی ایسے ہیں جن نے اسلام کی شریعت کے بدار شکشن پیدا کرنے کے اتر کے بعد ہی یہاں پر خوب ہوا رہے ہیں

بنیادی طور پر عقیدہ یہ یہ ہے کہ حضرت حضرت اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم مٹی سے سے نہیں نہیں نور بنے اور اور انسان تھے تھے نورانی موجود تو عقیدے کی کی کی اس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس شروع میں میں نا صدی آپ کو بارہ سو سال پہلے بھی مسلمان تھے بارہ سو سال میں عقیدے کی کسی بنیادی کتابیں سیرت وغیرہ کی کتابوں کی بات نہیں ہم کر ہم کہتے ہیں عقیدے کی بنیادی کتاب ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس میں سے یہ لکھا ہوا سمجھا ہے کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ سورج اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ایسی عقیدہ بیان ہونا چاہیے جیسے کہ لکھا ہوا ہے ہر چیز کی کتاب میں کہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ لگا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں اکیلا ہے آخر پر آخر کب کا عذاب پر آخر عیسا اسلام کے آخر سے پہلے تشریف لائیں گے جو لوگ جملے ہیں بالکل صاف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے یہ جملہ کی کسی نے لکھا ہے کہ ہمارا صلی اللہ خلا یہ تو اب زندہ سب آ رہا ہے بارہ دکھانا آگے دکھا اور اس کے بڑا مل جائے گا چیز اس کے بڑا مل جائے گا اور بہت بڑھاوا چیز کو لے لو انہوں نے جہاں پر بہار کی بحث کی ہے اس کے بعد انتظار کا شامی میں بھی قانونی میں بھی ہر جگہ کے قول مل جائے گا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے پتا نہیں کہ حضور عزت صلی اللہ علیہ وسلم انسان سے جن سے یہ رشتہ تھا اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بشر سے جن سے یہ رشتہ تھا مجھے نہیں لگا تو یوں کہنے میں وہ کفر کا ارتکاب ہوتا ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ آپ نام آنا بشر حکومت انسان اگر ہم جن سے جی نشتہ انسان تھے تو تم آپ ان پر ساری کتابوں میں مل جائے گا عقیدے کی چیز نہیں ملے گی تو جب عقیدے میں بدعات ہوتی ہیں تو پھر ان گزریوں میں سب سے بڑا زمانے میں ہے وہ ایک موقع لے گا ان گزریوں میں ایک گزری فرقہ جو اپنے اتنے بدوبار آیا کہ جس دن سے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اس وقت سے لے کے آج تک وہ ویسے ہی کو شاداب ہے اور وہ ویسے ہی ویسے ہی اپنے عقائد بدلنے سے بیان کرتا ہے اور آپ کی ترویج اور تعلیم دیتا ہے وہ ایسے اسلام میں اس کے علاوہ کوئی قطب ایسا نہیں ہے کسی کتنے بڑے پیمانے پر اور اتنی مدت سے چلا آ رہا ہو اور کہہ رہے ہیں کہ وہی بنیاد ہے پہلے ہے بیان کی جو اللہ کو کافی طرح نہیں دیتے ان کے اپنے تحفظات ہیں لحفظات اور جو لوگ کافی دیتے ہیں ان کے مقدمات اسلام میں ہونے کی بات ہی نہیں یہ ایک ہی شریا ایسے ہیں کہ اس مدت سے لے کے اب تک چلے آئے ایسا اس کا کوئی سب کا نہیں رہنا اور جدھر اس اعتبار سے کہ ان کی خلاف یاد مسائل پڑھو حالت کے مسائل پڑھو اسی طرح اللہ عادت کی زیارت قیامت میں ہوگی یا نہیں ہوگی یہ آپ کسی کسی ذاتی اس پر اختلاف کرے جائیں ان سے پوچھیں کہ اللہ عادت کے خطاب کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ اس کی شاید پتہ ہی آپ وہ لوگ جو پڑھے لکھے تھے ان میں رحمت اللہ کی اس کتاب کے رد میں ایک بات کے رد میں وہ جو باتیں گے رکھے ہیں ان کے مقامات میں لیکن ذرا کے ایسے بڑے حصے جیسے تھے جیسے کہ ایک بات کے گھر میں نو زندے اسے دیکھا اور آپ اور جو جو چیزیں اگر کسی کی کمنی ہے وہ میری کی بہت تھی تو آدمی کہتا ہے چلو لکھا بھی آدمی تھا کسی حوالے سے بات کیا ہے کہیں سے لے کے آ وہ ساری بات ہی بلکہ سچی بات کہیں تو سارا علم آئے ہندوستان سے سے ہندوستان سے آیا تھا کیا بندی کیا ریلوی کیا شیا علم آیا تھا سارا ہندوستان سے وہ لوگ اٹھتے چلے گئے اب کسی بھی طبقے میں اس جیسے اہل نہیں رہے جیسے اہل ہندوستان سے آئے تھے اب نو اللہ جیسا کون مفتی ولی ہندوستان رحمۃ اللہ کون ہے اگر ہم دیکھیں تو زبان ادھر بھی آیا اس کا تو ہے سبزیاں ناپ ہو گیا کہ ان کے اندر جو ہے دین یہ لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں میں کلام کیا چیز ہے تحریر کیا چیز ہے حصل کیا چیز ہے اب تک یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے یہاں اصول کیا ہے اس کی اصولوں پر شیئر ڈیمانڈ ہوتی ہے شاہ صاحب رحمد اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ دیکھو تینوں سے جو مسائل ہیں اچھا ایک تو یہ سکہ اور پچھلے زمانے میں سب سے زیادہ یعنی وہ ہے موسم موسم کیا اصول یہ تھا کہ جو چیز عقل نہیں آتی اس کے حرکت یا ثابت نہیں کرو

معراج کا انکار ہوا ان کا معراج ہو سکتی یہ اس وقت کی تھیوری یہ تھی کہ یہ جو ہوا ہے اس ہوا کے بعد خلا خلا کے بعد ایک آپ کا ایسا ہی ایک آدم اور ہے وہ کہتے تھے آپ سے چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلے نہیں ہوں گے خراب چلے گئے وہاں ہوا کی ہے تو سانس کیسے لیا ہوا تو انہوں نے انکار کر اور دلنگا معراج کی آرتی سب کی سب غیر ٹائم نہیں مانتے قبر کے ساتھ کی بات رہی تو انہوں نے کہا پچھلے دوبارے سامنے پڑی ہوئی ہے قبر میں کوئی کہتے تھے سام بچھو کاٹ رہے کوئی چیزیں کاٹ رہی سام پاس بھی کھول کے دیکھ لو تو اگر سردیاں ہیں تو کوئی سام بچھو تمہیں نظر نہیں آئیں تو اس چیز کو ایسا انسان کی دیکھنے کی قوت رد کر رہی ہے اور اصل میں بھی نہیں آتا کہ اتنی سی یہ خبر ہے اور اس قبر میں جنت بھی آ گیا جنگل بھی آ گئی رشتے بھی آ گئے یہ بھی ہو گیا ممکن ہے انہوں نے انکار کر دیا اور قبر کا انکار مراج کا انکار حتہ کے موجودات کا انکار موجودات کا بھی انکار بہت سے بہت دنیا نے کیا مگر سب گئے جتنا نے کہیں میں یہ آیا نا جیسے مرجن جسم کے پاس میرے آتے تھے آتا خان کے پاس آتے تھے تو نظریہ اسلام نے کہا آپ کے پاس بعد موجودہ کبھی لگانے کی کوشش کی ہے وہاں پہ انہوں نے کہا یہاں کا موجودہ سنت نے کہا کہ پوچھ رہے ہیں اپنی بھاشی سے یہ تازہ چاہ رہے ہیں موجودہ تو انہیں پتہ ہی نہیں چاہتے وہ اس پوچھ رہے

بلکہ لاکھ لاکھ سیارے زمین کے زمین سے گزر رہے تھے تو ان سے ثاقب ٹوٹ کر زمین پر پڑے تو تو تو جب ثاقب ثاقب جہاں پہنچے گا یہ کی وجہ سے کا عذاب نہیں زندگی لیکن اللہ کی رائے جو ہے ہے تو شاید کیونکہ روش کی بات کر رہے ہیں بڑا سے دیا ہے اربا آئیشمہ کی نظر ہے اور ویسے اس کی کتابیں جو ہیں اس کے بتاوا سکتے ہیں بہت اس معاملے میں اس سے موت دلانے چاہیے کہ جو اصل میں بات نہیں آتی اس سے اسے رکھ سکتے شاپ اللہ کہ دیکھو اب ایسے بدلتی ہیں کہ اسلام کے بنیادی مسائل میں شکوک کو شبحات پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو چیز تمہیں اپنی عقل میں سمجھ میں نہیں آتی اور تمہارے احساس تمہاری ہمارے کیسے یہ تصدیق نہیں کرتی ان کے حساب سے متبدلا کے علاوہ کے لیے ہم آپ سے کرتے ہیں شخص اہم شخص کر رہے یہ کہتے تھے ہے یا تمہارے ایک ایک کو سنتا ہے دیکھتا ہے جانتا ہے ایسے جانتا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے ہے ہے ہے لکھتا دیکھنا اسے حساب حساب کی کی بات کرنے ضرورت تم کتاب کے کے نام نام کرتے ہو کر تمہارے وقت اور وہ جو ان شراب شراب کا جو تم کہتے ہو پانچ سو سال میں کوئی آدمی گزرے گا آپ سے ایسے گزرے گا ایسے گزرے گا جیسے جہنم ہوگی تو جہنم کی آپ کو شراب چلاتے گی چلنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا جگہ ہی ہوگی اور اللہ کے یہاں ہوگا راضی میں آپ سنیں گے وہ کہتے تھے ان کے لیے بڑی عجیب بات تھی وہ کہتے تھے کہ آواز کا وزن نہیں ہو سکتا اور بڑے زوروں شوروں سے وہ کہتے تھے آواز نظر ہی نہیں آتے وزن کیسے ہو سکتا ہے یہ جو پرانے احسان کیا اس لیے ہم کہتے ہیں جتنے بھی انسان کی طرف کیا ہے نا یہ عقائد پر بہت اثر ڈالتی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ بلڈ کے آگے کی ایجاد ہو گئی شوگر کے بھی ہو گئے سانس کے بھی بلانس کے بھی اب بلڈ پریشر کسی کو نظر تھوڑے زیادہ لیکن سنتا ہے نا ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اتنے درجے ہیں اتنے درجے نہیں ہیں یہ بہت بڑی اچھا جواب ہوا اس سے رابطہ کو کہتے ہیں جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی آپ سے کوئی کر سکتے اب اس کی ریئل میں کیسے کا سر سامان مل بھی ہوگا آنے کے بعد میں لیکن یہ بہت آسان اسی طرح شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہ مل رہا نگرانی اس طرح کی یہ تنازعات ہم نے کیے اور سب کو جو بلونا کی مریضہ اور پھر وہ اس کی ان نصوص میں پور دراز کی کام نہیں کرتے ہیں ان میں صرف ایک مسئلے کی بدل کی بحث کر دیتے ہیں باقی کے ساتھ رحمۃ اللہ کچھ بھی بحث کرتے ہیں اس سے بھی بحث کریں گے دیکھو اب مثلاً وہ میزان کا تمام کا جواب ہم نے کیا کیا آپ ملیں گے کہ اگر جلدی نظر نہیں آتی پوری کیسے سکتی ہے کوئی رات کا انکار کر دیا لیکن رات کو کوئی چیز بھی نہیں ہے اسی طرح انہوں نے انکار کر دیا حساب کو کتاب کا کہتا ہے انسان کو دیا ہے حساب کتاب کا اذا نے خبر کا انکار کر دیا کہ نظر ہی نہیں آتا ان میں سے کسی بھی ایک مسئلے کو مثلاً ہم اذا کے قبر کو لے لیتے ہیں اب موسم عذاب قبر کا اس لیے بھی بات ہے کہ انہوں نے اس گھڑے کے متعلق یہ سمجھ لیا قبر کے متعلق یہ سمجھ لیا کہ سب کچھ ہے بات یہ ہے کہ معلوم مرتا یہ وہ بہت تصویر ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے مجھے معلوم مرتا اس دنیا سے نکل کے وہ دنیا میں چلا گیا اب یا تو تم یہ کہو گے دنیا میں تم کہتے دنیا میں نہیں دنیا میں نہیں ہے بھارت میں تو آخرت میں جب پہنچ گیا ہے جنت و جہنم کے لیے یہاں کہاں ہے نظر نہیں آتا لہٰذا کیا انتخاب ہے جو مجھے پیدا ہوئے نیا نیا خالص کا بننا تھا اب تو مستشرقین کی جماعت پورے دیکھا جب نیا نیا فیصلہ اٹھا سائنس کا اسلام کی لگ میں آیا وہ بے چارا آپ افسر دنیا کی بعد ان گورن کو جس اسلام کے خلاف حصے میں پہنچ گئے کوئی اٹھانی تھوڑی سی آگے کیا خلاف لکھتے رہے پتا تھا نے اسلام قبول کر لیا لیکن جتنے لوگوں نے یہی کو کہتے رہے خبر تو آخرت ہے کچھ نظر نہیں آتا تو آخرت کے لیے لیے یہ اسلام آباد کے روپ پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے سنت جواب نے کہ بات حقیقت میں یہ ہے کہ یہ جو نوکر ہے نا یہ عالم آخرت اور عالم دنیا دونوں کا مجموعہ یہ سمجھ لو جیسے کسی آخری کو آنے میں بٹھا دیا جائے اور آنا جو ہے دھرتی کی نسبت سے تو جیل ہے اور آپ اور جو حقیقی جیل ہے اس کی حصوں سے وہ گھر ہے کچھ لوگ سیکھتے نہیں ہیں جو جیل میں جا کے آئے ہیں اور وہ راستے بھی نہیں ہے جو گھر میں ہے تو انہوں نے کہا کہ بس جلد تھانے کی مثال تم کر سکتے ہو اسی طرح اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان تیسرا آدم ہے برکت اور اللہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم بہت برکت الہیہ میں باسول اور لوگ برکت میں رہیں گے دوسری زندگی تک انہوں نے کہا یہ آدمی وفاج ہے اس کو مانو اور اس آدمی وفاج میں کیا ہے کہ انسان کو اس آدمی وفاق میں جب دیا ہے جاتا ہے ہم ہی ایسے ہی آسمان ہے جسے دنیا میں آپ کے وکاس ایک زمین ہے اس دنیا جیسی دنیا اس آدمی وکاس میں بہت ہی چیزیں ہیں جو تم نہیں جانتے مگر بنا کرانی وہ اس آدمی میں ایک روح بھی ہے اس اس روح کو وہ ایک کا نام بھی استعمال ہے پر کرنے کا کا نام اظہار اب انتقال ہوا تو آدمی کے ساتھ میں جب اس کی روح ہوتی تو وہاں کی کامران نام کا ایک جسم موجود تھا وہ اس جسم میں داخل کرتی تھی اور اسے بتایا گیا کہ دیکھو یہ ٹھکانا ہے جنت جہاں رہو جہاں ہو جاؤ اس کی روح اس میں محفوظ ہوگی جس لیکن وہ محسوس ہے اور یہ جسم تم جس کے پاس ہو اس میں تھوڑا سی تبدیلی کر کے تبدیل کر کے پورا جسم کو دوبارہ واپس لے آئے گا تو یہ جسم اور گرو مل جائیں گی اور تم کی رہتے ہو جاؤ یہ حقیقت ہے وہ یقینا یہاں پہ پہنچ گئے تو رکھا ہوا اسی وجہ سے رحمت اللہ علیہ کے سنگت حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ لو امام رضائی رحمت اللہ علیہ بڑا واسطہ کر رہے تھی اور ایک اور لوگ ہیں جن سب نے اسی مسئلے تین لسائی کی بنیاد سے وہ جتنا کو جا سکا اس میں سے ایک سبق کو یہ دل سے تین لسائی میں سے وہ کہتے تھے کہ جس کا کوئی مشکل ہے مٹی میں مل جائے گا قیامت کے جسم ہو گئی تو کہتے کہ جسم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا جسم گواہی دے گا جو بالکل آپ تم کرتے رہے ہو تو پھر کیا بڑھ رہا وہ کہتے ہیں تو کس نیا کیا جائے گا ہم کہتے ہیں کس لیے ہوگا اور کیا کام ہوگا بہت سے نہ کہتے تھے کہ دیکھو تم کا بات کرتے ہو اس جسم کو ہزار سوال ہوتا ہے مرنے کے بعد روح رد ہو گئی پھر تم مانو کہ جب تم بکری کو سطح کر کے کھا رہے ہوتے تو بکری کے گول کو جب تم سے بات کرو بکری کو تکلیف ہوتی اکیلے ہر چیز لگل سے کہتے مانتے ہو کہ بکری کو گوشت کھلانے تکلیف ہو رہی ہے تو گوشت کھانا چھوڑ دو کیونکہ جانوروں کو سل نہیں ہو تو جانوروں کے لیے کوئی ہم کو کہتے انسان رکھو گے تو کے اگر مارو تو کوئی سر یہ موٹنے بات نے کہا اس آدمی انسان کو ماننا پڑے گا یہ ہے مشین رحمت اللہ علیہ نے اس آدمیسا پر ہے کہ وہ آدمی نا یہ کبھی کبھی خوف میں نظر آ جاتا بہت سے وہ دیکھتے ہیں جو خواب وہ آپ کی ایک چیز دیکھتے ہیں اس لیے خواب میں عمدہ ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو بالکل اسی طرح دیکھ لے اور دنیا میں رہتی ہو جائے مگر اس نے دیکھا خواب میں خیال نہیں اس کے خیال میں بھی ایک چیز نہیں تو کبھی اتہاس میں بھی نہیں گزرا کہ کوئی سمجھ لو میرے پیسہ کھل لے کے آ رہے ہیں اگلے دن آپ نے دیکھا کہ پیسہ کھل لے کے آ رہے ہیں پیسہ دیکھا کہ واقعی کے درمیان کھل لے کے آئے یہ آتا کسی خواب ہے کیونکہ اس نے دو چیز دیکھی جو لگا آتا کیا ہے بالکل ویسے اس نے دیکھی خواب کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ آدمی خواب کی زبان پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے وہاں سے کسی چیز کا نام ہے نا اس کو وہ دیکھتا ہے مثلا ایک آدمی خواب سے دیکھتا ہے کہ پانی اسے مل گیا بہت زیادہ پانی پینے کو مل گیا اب وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے بات کروائے ابھی پریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کی اشاعت کی ایک آدمی جیسے دیکھتا ہے پانچ مل گیا اب اسے جب کافی والا جانتا ہے اگر اس میں پانچ مل گیا رکھتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اگلی دنیا میں پانچ سے مراد مار پانی مراد پیسہ ہے وہاں پر پیسے کا نام پانی تو پانی دے دیتا ہے کہ تمہیں بہت پیسہ ملے گا کے ہاتھ میں دو بندر تھے آپ نے بتنا سونے کے کنگن تھے اور میں نے دیکھا تو بہت مدرس تھی سونے کے کنگن دیکھ کے کہا میں کوپ مارتے میں نے دونوں کنگن اڑ گئے سونے کے پڑے تھے تو آپی تو آپ نے دو جھوٹے گدی جو آپ کی دعویٰ کریں گے اور مجھے کہا کہ آپ اٹھ جائیں گے تو مطلب ہے کہ وہ ختم ہو جائے گی یہ رشتہ ہم نے نہیں کرے گا تو ہے کہ دوسری دنیا کے سونے کے بندن کا نام کچھ اور اسی طرح آپ کے اعتبار بھی نام کچھ اور ہوتی ہے خواب میں ممکن ہے ایک آدمی پانی دیکھ ہے اس کا اس کو اس کا معاملہ کچھ اور دوسرا پانی دیکھ کے لیے وہاں کی لینگویج کچھ اور وہاں کی لوگ کچھ اور اس طرح سے بنتے رہتے ہیں تو ایسے کہتے ہیں کہ اگر وہ آدمی وکاس کو نہیں گے تو پھر بہت سی آدمی نہیں جو مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلنے کا ابھی کے میں داخل کر گیا ان کو اس کے بارے والوں کو یاد کرتا ہے تو کی روح کو آزاد ہوا سے ضروری ہے اور کیا کہتے ہیں کہ اس کو نفاذ کے جن میں ڈالی جائے اس نے نفاذ کو مانے بغیر بات بنتی ہی نہیں ہے ماننا پڑتا ہے کہ اس دنیا کے بعد یہ میں رکھ دیا اب یہ عوام سے اگر مشہور ہے کہ کی جو ہے اتنی وہی چاہیے سکے یہ بات اور بات یہ ہے کہ ملکیت کے لیے احترام اگر اس نے اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اس سے عزت کی کیا اس کے لیے اچھی کلر بناؤ اس کو بجلی لگاؤ اس کو صاف کپڑے کھانا اچھا پہناؤ جس طرح دنیا میں تعظیم کرتے تھے ایسی تعظیم مجھے صاف سے قبر بھی لٹانا ہے یہ نہیں ہے کہ قبر کی اتنی جیسی ہو جاتی ہے اس نے اس کے بیٹھنا ہے یہاں تک کہ ہم نے سنا گوشن کر کے وہ قبر کھولے تو انہوں نے کہا ایسے نہ ہو کہ بیٹھے تو چلتا کیا وہ پڑھوں پہ لگے تو اب یہ جہاں پر جب اس کا بچوں کر لیجیے کسی نے ایک کچھ بولا بند کر لیجیے بولے کی جانور آ گئے ہو گیا تو ہوتا یہ ہے کہ اس کی روح آدمی بہار سے بھیجی جاتی ہے اور اس انسان کا جسم یا ہوتا ہے جب اسے محسوس ہوتا ہے وہ اللہ تعالی جسم محسوس ہوتا ہے تو پھر اس کو کیا جاتا ہے آپ آدمی بہار سے پوچھا جاتا ہے کہ کہیں آنکھوں سناؤ زندگی بدل کی وغیرہ وغیرہ سوالات اور پھر اسی پر اس کی روح کو اٹھانا نہیں ہوتی ہے کہ جس وقت محفوظ ہوتا ہے اس کا وقت جہاں تک پہنچتا ہے نہ محفوظ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت اس جسم کو بنا دے گا روح کو لوٹا دے گا یہی اس کا ایک جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں میں جی، جو جو پانی میں گھر گرنا گئے جانوروں نے پاس کیا ان کا ایک آپ کا دیا گیا آپ نے پاس ہوگا اور اس آدمی نفاذ میں پہنچ کر بھی متوجہ رہتی ہے بہت کسی ہوتی ہے اسی لیے صاحب ہے کہ رام کے جی رام

صلی اللہ علیہ وسلم کو کو کیا گیا کہ تبدیل ہوئی تھی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پانی کا چشمہ جاری ہے عمل اور یہ اس دنیا سے ادھر چیزیں منتقل ہوتی رہی اللہ جتنی موت زیادہ نکال ہو گیا انہیں بنیاد میں کی ہے کہ دیکھو ایک ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے سب ان چیزوں کا نکال کرتے تھے کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کو میں نہیں ہیں گیا میں آپ کی آتا تمہاری تو آدمی آدمی کو تھے پھر اصل بھی نہیں آتا آدمی کی کر جائے یہ محسوس ہے آپ کا بڑی اللہ نے رکھی کہاں ہے اور سالوں میں کتاب ہی نہیں نہیں ہوئی اور سوال پوچھا اللہ فرمایا کہ میں اپنے دماغ دماغ بھی غور کر ہوتا کہ بچپن سے لے کے موت تک کتنی کتنی چیزیں چیزیں دیکھتے اور ڈھونڈا جاتا ہے پھر پھر پھر پھر پھر بھولتا ہے ہے ہے ہے ہے سمجھتا سمجھتا کے کچھ لاکھوں کروڑوں اشیاء تمہارے دماغ میں آ آئی کا ایک ہزار سال کی مل جائے تو ایک ہزار سال پہلے کی اگر اس سے سلامت ہے تو اس نے آپ کو دیکھا تھا تو ہزار سال بعد لے کر آپ آپ کو ہے جو دماغ میں اس کو اسٹور کر رہی ہے ایک ہزار برس پہلے یہ سے باپ سے دیکھا تھا تو ہزار برس کے بعد بھی باپ کو باپ دیکھے گا یہ نہیں گا کہ یہ کوئی غیر آتی ہے اگر دماغ درست رہا تو یہ انچ چیزیں کیسے آ جانا انسانی دماغ کا یہ حال ہے اور ہم میڈیکل سائنس لوگ کہتے ہیں انسان اپنے دماغ کو اتنے چیزوں استعمال کرتا ہے اور آئنسٹائن کی اتنے چیزوں استعمال کر لیا تھا تو یہ انسانی دماغ ہی پورا استعمال نہیں ہوتا جو ہے محسوس کر لاکھ معاملہ اس تک کون پہنچ سکتا ہے شرط اور یہ شرک نے شک کے کتنے کو ایسے آبادی کہ ان جمع پانا تو میں میں آخری یوم نمازہ ہزار ہزار تیس یا انتیس کا روزہ تم رکھتے ہو اور اگلے اگلے دن دن دن دن کون سی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ سے روزہ روزہ نہیں نہیں رکھتے رکھتے کیا کے ہے گی رات ہے احمد اللہ نے پہ جو چیزیں کی ہیں نا کہ حضرت کی عبادت ہے بہت بہت ماسک اور اس کا میں جا کر جڑتا ہے اس اس فکرے سے چاہیے یہ آپ کا بات کریں گے بہت بہت ہو گیا مگر باتیں کی ہیں کہ جو جتنا دیا تھا اس کو دوبارہ سمجھا ہوا ہے اور اس کی زندگی شروع ہوئی احمد خان اس لیے تربیت نے یہ اتنا پھر زندہ کیا ہر کوئی چیزیں گھنٹیاں لاچی کے روپے تو انہوں نے کہا ایک بہت روشا دیکھتے دیکھتے دیکھتے دیکھتے پہاڑوں پہ چلے گئے اور پہاڑوں میں چلنے کے اور اب آ گیا بغیر کے انہوں نے کہا اللہ کی حکمت تھی انہوں نے کہا کہ اور زندگی دی تو میں یہ ثابت کروں گا السلام بغیر باپ کے نہیں ہوتے یہ سب غلط بابے کی جی، جی۔ زندگی نہیں ہوئی اور کتاب پھر بات چلی کہ یہ پرندے کافی کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے جناب کرتے تھے تو انہوں نے کہا قرآن نے یہی کہا ہے نا کہ میں نے کہا معافی تھا عرب حضور جب وہ ہمیں حضور نہیں دے گا حضور کام گیا تو سر سید نے اس کو لکھا کہا حضور کوئی جانور تھوڑے گا ان کو سادہ تھا آدمی کا نام تھا خالق آپ کے سنیما میں مل رہا ہے تو ان کا کیا بات ہے اگر اس بات نہیں نظر آ رہے تو پھر وہ ساری باتیں خالی کے دن مل سکتی رہی یہ سب چیزیں آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں یہ جو کلیات اگر اردو بازار لاہور والے ہیں انہوں نے سترہ چیزوں میں تفصیل دعا سارے ساتھ دی کلیات سفید کے نام سے اور دو جلدوں میں انہوں نے شاخ کیے ہیں ان کے ان کے مقبوبہ

رویے کا عقیدت سے جو اثر ملتا ہے تو پھر جتنے بھی گھر کے چکے تھے یہ معجزات کا انکار کرتے تھے عمومی طور پر کہیں نہ کہیں کرامات کا انکار کرتے رہے مولویوں کا مذاق اڑاتے رہے سن بیس تک کی حالت تھی انیس سو پندرہ سترہ اٹھارہ میں علی گڑھ کے لڑکے کتے کے گلے میں رسی ڈالتے تھے اور لڑکے ہنستے تھے مذاق بنا سکتے بھائی اس سے کو کھینچتا تھا تو کھینچتا تھا تو دوسرا کسی نے اسے سدھا مارتا اور کہتا ہے مولوی کیوں چھینک گئے کیوں چلاتے تو اس طرح پہلا کرتا ہوں گا اس لیے وہ لوگ اٹھے ہیں اس زمانے میں ان کتابیں پڑھو عجیب و غریب جو پیچھے مل رہی ہے سرت نے اپنے باپ کی چھوڑا پھر اس کے بعد آتا آتا ہم لوگ زیادہ کرنے لگے زیادہ جانے لگے تو اس لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے وہاں کے حالات کو بدلا پھر اس کے بعد حضرت نبر اللہ کو لوگوں کو انہوں نے بلایا علی گڑھ والوں نے اس کے حالات سے فرق کر دیا رشید بن بہ نظر فرمایا کہ میں جس مشن پہ نکلا تھا یعنی ان کے خلاف سے میں نے دیکھا تو خان پاؤ اور مدارس میں مجھے اپنے کام کے لوگ نہیں ملے تو اب میں بات کرتا اور حضرت نے عجیب جملہ کہ جتنا علی گڑھ کے غم کی طرف آیا گڑھ کی طرف نہیں آیا اہم نظر میری یہ بات خوب جانتے ہیں اگر کیسے جملے سطح مل جائیں گے پھر اس کے بعد وہاں پھر نارا دریا پارم پھر نظمہ پارم کا اثر ہوا تو سب جا کر لیکن جتنا سمٹ پایا کہ بنیادی طور پہ گا اگر رسمیں نکلی ہیں وہاں سے اس میں پھر شبلی نوانی آ گئی شبلی نوانی موجود ہوئی

اور ان کے جو دوست تھے انہوں نے کہا کیا ہوا تو انہوں نے کہا بچہ گڈا کے مون کے چھوڑے میں دیکھا ہوا کوئی چیز ہے گزر گیا کئی برس کے بعد ہو گئے اور یہ جب بتاتے تھے سید احمد اللہ آئے تو جنت اور جہنم جہنم کے قریب ان کا عقیدہ یہی تھا کہ جہنم ہمیشہ بھی لگے گی نہیں اس لیے آپ کو جو سیرت کا ہے نا اس سیرت کے نام نہیں لکھا اور پھر اس کے پاس نیچے پتا کرام لکھا ہے یہ صاحب رحمت اللہ آپ سے پہلے لکھا کہ یہ اس طرح کی باتیں ہیں جب میں گمراہی سے تھا اب میں اس سے توبہ کرتا ہوں رجوع کرتا ہوں یہ اصل کہاں سے آیا تھا کہ اصل شدنی کے راستے سے آیا تھا نظر آ رہا نجوا کو بھی نہیں سزا دی اگر نجوا کسی کے ہوتا نزلہ میں بہت سے لوگ رہتے تھے جن جی کو میں انصاف کرنے والے تھے کہہ رہا تو یہ سلسلہ اب شبلی نعمانی کے خانہ کا شبلی بڑی عزت کرتے تھے رستہ کے ان کے انتقام سے شیل ندوی الحمد للہ نہیں تھا پوری کر لیں آپ کے کچھ ایک عرصے کے بعد علمی مسائل میں دیگر پیش آئی تو وہ وہاں بند گئے بڑے خاص کے رابطے تھے اور فرمایا آپ کے جتنے بھی اشکارات ہیں ان کو جواب دینے کو تیار ہوں لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ تین دن میں غلطیت گزارے اور چھپ رہیں آپ کچھ نہیں پوچھیں گے اور چوتھے دن بات کو تین دن سے اس بات میری دیکھا چپ بیٹھا رہا اور چوتھے دن جب حضرت نے پوچھا تو میں نے اس کو بتایا کہ جو چیزیں تھیں وہ بہت سی حل ہو گئی تو جب میں چلنے لگا تو میں نے حضرت کیا حضرت کوئی نصیحت کروا دوں تو آنے لگا اللہ کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا کیا نصیحت کروں گی اتنے فاضل آدمی ہیں اور حضرت کے دل میں یہ سلمان نبی رحمت اللہ کی اتنی قدر تھی کہ حضرت واحد خلیفہ ہیں جن کی شان میں حضرت فارسی میں خود کو سیدھا تھا سامنے احمد اللہ کے بڑے بڑے لوگوں کو جن کے لوگ بھی نہیں نظر سکتے تھے یہ واحد خلیفہ ہیں جن کی شان میں حضرت نے خود فارسی میں سیدا تھا ایک بار خبر ملی جیسے اس کے بعد عزیز احمد اللہ کے قوم میں موج آ گئی ہے ٹھیک ہے تو حضرت نے اپنی لاٹھی پورے پیسے پہ لاٹھی گزرتے تھے اپنی لاٹھی دے دی اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا حصہ بھیجا استعمال کیا لکھا راہ سے جہاں راہ کے جسم کا سامان بیچتا اپنے دل کی راہ چلنے لگے تو سامنے میں نے سوچا اتنے فاصل آدمی میں کہ کیا نصیحت کروں تو پھر میں نے کہا کہ میں جب مکرمہ چلنے لگا تو میرے شہر صاحب ڈال اللہ نے مجھے نصیحت کی اور حضرت نے فرمایا تھا کہ جہاں تک ہو سکے آدمی کو اپنے آپ کو مٹا دینا چاہیے تو سید سلمان نبی رحمۃ اللہ اس کے روپئے پھر خلافت اجازت چیزیں ہو گئی یہ مطلب تھا موتبی کا ہے کیونکہ آگے دھیان میں ان شاء اللہ یہ بات ہے کہ تفصیل سے اس کی بنیاد رکھ رہا ہوں اور اسی موتبیلا کا اثر شکی نمانی کا دوسری طرح سستی کے لیے ماحول میں کیا بڑا بہت سارے یقین واقع آدمی سے وہاں کرائے

بہت کام کیا اور چیزیں وغیرہ کی چیزیں نہیں انہوں نے جو محنت کی تھی نا جن لوگوں پہ ان میں مولانا امین حاصل اسلامی اور امین حاصل اسلامی وغیرہ نے اپنی زندگی اور کے ساتھ لگا اور امین حاصل اسلامی نے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ بہت عمدہ قدم لایا کیونکہ ان کے دو وہ سارے علی گڑھ کے ابھی آپ نے سلائی پر نوک ملا کارن اس آزادی کی وجہ سے آیا اور آتے آتے اتنا آزادی کا رنگ آیا کہ بہت زیادہ آپ سے انتظار کرتے تھے مغرب کا فراج کا شفاعت کا درگل ملا تھا لیکن سبھی آرمی کا انکار کرنا پڑتا تھا تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو سے دیکھنے آدمی کا انکار کرتے ہیں

آپ میں کا کیا ہوا کے لیے جن لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی تھی ان کے لیے کام بھی تھا آج کام ریسرچ کاؤنسل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں چیئرمین وغیرہ لینڈ نے زندگیاں لگائی جو بھی ہے گمراہی مدد جو نے واقعی اپنے ساتھ کا ساتھ دیا تو یہ ہے وہ موت کو دلا جاتا ہے اب تک سمجھا اس لیے جب ان کے سامنے بات کرنا ہے شام کے دوران کی انہوں نے کہا کہ اس کو بڑی چیز دی ہے تو قرآن کو دینی کافی تقریبا مرکز کے بدل کی شروعات یہ حدیث سے حدیث حدیث حدیث سے بات ہے ہے کے کے مطلب انکار انکار انکار کیا تو مطلب کی دعا کا بھی کر دوں ہم صرف اسی قائل ہیں لائن جو قرآن کہتا کو میں اس لیے واپسی کے باتیں ہوتے ہیں جو حدیث کا جو انکار ہے نا یہ وہاں جا کر ملتا ہے کی ملتی ہے کہ وہاں سے یہ کہنے کی تھی اور کس طرح چاہیے اس کو مزید دیا